حضرت سفورہ زوجہ حضرت موسا علیہ السلام حضرت سفورہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت موسا علیہ السلام کی بیوی تھی ان کا قصہ جو درج تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون مصر کے خوف قتل سے بھاگ کر مصر سے نکلے تو مقام مدین میں پہنچے اس سفر میں یہ حال تھا کہ درخت کے پتے اور پھل کھا کر اپنا پیٹ بھرتے تھے اس کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی بھوک پیاس کی شدت اور رات دن کے سفر کی تھکان سے چلنے تک کی قوت جسم میں باقی نہ رہی تھی لیکن جس طرح بھی ہو سکا آپ مدین کے چشمے تک پہنچ گئے اور چاہ کے چشمے میں اتر کر کسی طرح پانی پیے لیکن وہاں بکثرت آدمی موجود موجود تھے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے ان لوگوں کے علاوہ دو لڑکیاں اور نظر آئیں جو گردن جھکائے اپنی بکریوں کو لیے ہوئے الگ ایک سایہ دار درخت کے نیچے معصومانہ ادا کے ساتھ کھڑی تھی کہ جب لوگ پانی پلا چکے ہیں تو ہم اپنی بکریوں کو پلائیں پانی پلائیں یہ دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں بقول بعض حضرت شعیب علیہ السلام کے بھائی یشر کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو دیکھا تو دریافت کیا کہ تم کیوں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہم سے پانی نہیں کھینچا جا سکتا جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں تو بجا ہوا پانی میں ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ آج جانا کل میں سنتے ہی رحم آ گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے شہزور اور نوجوان آدمی تھے جس ڈول کو مدین کے لیے لوگ مل کر کھینچتے تھے آپ نے اکیلے ہی کھینچ کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور پھر نیچی نگاہ کر کے درخت کے سائے میں آ بیٹھے جب یہ دونوں لڑکیاں معمول کے خلاف اپنی بکری کو پانی پلا کر سویرے ہی واپس اپنے گھر پہنچی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت متعجب ہو کر پوچھا کہ آج اتنی جلدی کیوں کیوں کر پانی پلانے سے فراغت ہو گئی لڑکی نے جواب دیا کہ ایک مصری مسافر آج یہاں آیا ہوا ہے اسی نے ہم کو چرواہوں کے احسان سے بچایا اور ہمارے گلے کو پانی پلایا حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی اسی لڑکی سے کہا کہ اچھا جاؤ اس مصری مسافر کو بلا لاؤ چنانچہ یہ لڑکی نہایت شرم سے گردن جھکائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور چپکے سے ایک ادائی شرم کے ساتھ کہا کہ ہمارے ابا جان آپ کو بلاتے ہیں تاکہ ہمارے گلے کو آپ نے جو پانی پلایا ہے اس کا عوض ادا کیا جائے یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے آگے وہ لڑکی اور پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے راستے میں ہوا سے تہمات کا ایک سرا اٹھ گیا اور کچھ حصہ پاؤں کا کٹل گیا حضرت موسا علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو اور راستہ بتاتی جاؤ جب حضرت موسا علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پر پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے سارا قصہ دریافت کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مصر سے ہجرت کرنے پھر یہاں تک پہنچنے اور لڑکیوں کے گلے کو پانی پلانے کے تمام واقعات تفصیل سے کہہ سنائے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اب کچھ خوف نہ کرو اور یہ سمجھ لو کہ تم ظالموں کے پنجے سے بچ گئے ہو اتنے میں پھر وہی لڑکی بولی کہ ابا جان آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ آپ کو ایک قوی اور امانت دار آدمی کی ضرورت ہے اجرت پر کام شروع حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ قوت کا حال تو دیکھ چکی ہے اور بیان کر چکی ہے مگر ان کے امانت دار ہونے کا کیا ثبوت ہے لڑکی نے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے چلنے کا قصہ بیان کر دیا حضرت شعیب علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شریف عالی ظرف آدمی ہے انہوں نے کہا بھائی میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں بشرط کے تم یہاں آٹھ برس تک رہو اور میرا کام بطور عجیب انجام دیا کرو اور اگر دس سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مہربانی ہے اور خدا چاہے تو میں تمہیں تکلیف نہ دوں گا بلکہ تم مجھے اچھا ہی آدمی پاؤ گے حضرت موسا علیہ السلام نے کہا بہتر ہے مگر جب ان مدتوں میں سے کوئی مدت میں پوری کر دوں تو پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ کی جائے اور یہ جو کچھ میں کہتا ہوں اس پر خدا گواہ پس حضرت شعیب علیہ السلام نے اسی لڑکی کے ساتھ جو ان کو بلانے کے لیے گئی تھی جس کا نام حضرت سپورہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کر دیا یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی چھوٹی لڑکی تھی تھوڑے زمانے کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہر سوم رکھا حضرت سفورہ علیہ السلام اب تک اپنے محکے میں ہی رہتی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خسر حضرت شعیب علیہ السلام کے گلے کو بدستور چڑھاتے رہ گئے جب ان کی معینہ مدت پوری ہو چکی تو انہوں نے اپنے وطن جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ اب اگر اجازت دیں تو اپنی بیوی بچے کو لے کر میں اپنے وطن چلا جاؤں حضرت شعیب علیہ السلام نے بخوشی حضرت سفورہ اور جیر اور حضرت موسا علیہ السلام کو رخصت کیا مصر واپسی حضرت موسا علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو دس برس کے بعد مصر کے ارادے سے چلے آ رہے تھے جمعے کی شب تھی اور رات ہو گئی تھی کہ آپ راستہ بھول کر ایک جنگل میں پہنچ گئے رات نہایت تاریخ تھی اور سردی کا موسم تھا بیوی بچے اور سارے گلے کو پریشان کیے ہوئے تھے اس سنسان بیابان میں کوئی شے ایسی نظر نہ آتی تھی جس سے موجودہ تکلیف و پریشانی دور ہو سکتی جہاں آپ نے منزل کی تھی یہ جگہ گھائیوں گھاٹیوں اور پہاڑوں میں تھی سردی بلا کی پڑ رہی تھی بادل گرے ہوئے تھے اور اندھیری رات کا وہ عالم تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا اور چونکہ حضرت پورا حاملہ تھی اور وضع حمل کا زمانہ بہت قریب تھا اس سبب سے اور زیادہ فکر تھی آخر اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں تھی کہ یہاں آنکھ جلائی جائے اور آنکھ کی گرمی سے صبح کی جائے چنانچہ اس تاریخی میں آگ تاپنے کے خیال سے آگ بنانے کے لیے چمچم آگ جھاڑنے لگے لیکن آج کچھ عجیب اتفاق تھا کہ نہ اس سے چنگاریاں جھڑی اور نہ آگ بن سکی اسی فکر میں تھے کہ کوہتور کی جانب سے ایک چمک آگ کی چھولی کی سی نظر آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوش ہو کر اپنی پیاری بیوی حضرت سفورہ سے کہا کہ اس پہاڑ کے داہنی جانب میں نے آگ دیکھی ہے میں ابھی لاتا ہوں تاکہ تم گرمی حاصل کر سکو اور سردی کے عزت سے نجات پاؤ تم یہیں ٹھہرو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی رہنما وہاں مل جائے اگر کوئی راہ بتانے والا نہ ملا تو آگ ہی تمہارے پاس لے آؤں گا حضرت علیہ السلام نے تو کوہ تور پر روانہ ہوئے ادھر حضرت سفورہ کو درج ذیل شروع ہوا اور اس تکلیف نے موسم سرم میں اور زیادہ دکھ پہنچایا فرعون کے دربار میں جانے کا حکم حضرت مرسا علیہ السلام جب پہاڑ پر پہنچے تو آگ کی جگہ نور الہی کی تجلی پائی ادھر نبوت کی صنعت ملی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اور حکم فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کے خلاصی اور فرعون کی ہدایت کے لیے فوراً مصر جاؤ اور کچھ خوف نہ کرو ہم تمہارے نگہبان ہیں ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حکم الہی لے کر واپس چلے ادھر حضرت کے وطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام علی اظہر تھا رکھا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سے اترے تو بیوی کی گود میں ایک ننے بچے کو پایا جس کی ولادت کو چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے نبوت اور پھر بیٹا پا کر بہت خوشی ہوئی حضرت کا سارا قصہ سنا کر آپ اور اپنی بنی اسرائیل کو راہ دکھانے کے لیے مصر چلے آئے اور بیوی کو مدین واپس کیا وہ اپنے میں کہ حضرت شریف علیہ السلام کے گھر چلی آئی کیونکہ ایسے موقع پر ان کا ساتھ رہنا بہت دشوار تھا اس نیک وقت بیوی نے بہت خوشی سے حضرت علیہ السلام کو مصر جانے کی اجازت دی اور حضرت علیہ السلام نے حضرت صفورہ کو خدا کے حوالے کر کے اپنے وطن کی رہ لی اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر جنابتے ہی میں مل گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منتظر تھے نبوت رسالت کے فرائض انجام دینے لگے اور حضرت صفورہ اپنے باپ کے گھر میں بآرام رہنے لگی اس کو ایک بڑی مدت گزر گئی کوئی ذریعہ ایسا نہ تھا جس سے میاں بیوی کا بیوی کو میاں کا حال احوال معلوم ہوتا رہتا مدت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجے ضلع سے چھڑا کر مصر سے نکال لائے اور مختلف مقامات پر ٹھہرتے ہوئے آخر میں قیام کیا وہاں پانی نہ تھا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگے آخر آپ نے زمین پر آسا کی زب لگائی اور بارہ چشمے پیدا ہو گئے مگر یہاں قوم مالک جو عائش بن کر حضرت علیہ السلام کی اولاد اور بہت جنگجو تھی ان پر حملہ آور ہوئی اس نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کو یہاں سے بھگا دے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خدا حضرت یوشا علیہ السلام کو ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا آخر بنی اسرائیل نے فتح پائی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ایک قربان گاہ بنائی یہ مقام حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسرال مدین سے قریب ہی واقع تھا جب آپ کی خبر حضرت شعیب علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کے ساتھ واپس آنے اور رفی میں قیام کرنے اور وہاں قربان گاہ بنانے کی خبر ملی تو آپ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت سفورہ اور ان کے دونوں بیٹوں جیر سوم اور علی اظہر کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم قوم بنی اسرائیل میں عدالت کرتے کرتے تھک جاؤ گے لہٰذا کسی کو اپنا نائب مقرر کرو چنانچہ آپ نے حضرت یوشا علیہ السلام کو نائب اور اپنے بیٹے علی اظہر کو ان کا وزیر معاون مقرر کیا اور پھر مختلف مقامات میں بنی اسرائیل کو بحکم خدا دین کے سربلندی کے لیے کوشش کرتے رہے ایک سو بیس برس کی عمر میں انتقال کیا حضرت صفورہ علیہ السلام کے مزید حالات نامعلوم ہو سکے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات ہی یا وفات پا چکی تھیں یا ان کے بعد بھی زندہ رہیں اور یہ کہ انہوں نے کتنی عمر پائی اور ان کی زندگی کے اور کارنامے کیا ہیں مگر جس قدر واقعات گزر چکے ہیں ان سے یہ ضرورت ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صفورہ علیہ السلام نہایت عقل مند اور سمجھدار عورت تھی تین صاحب فراست حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تین آدمی اثر الناس گزرے ہیں سب لوگوں سے زیادہ تیز فہم نمبر ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے میں فراست کی نمبر دو صاحب یوسف یعنی عزیز مصر جبکہ اس نے کہا اس کو اچھی طرح عزت سے رکھ کیا جبکہ اس کا وجود ہمارے لیے مفید ہو نمبر تین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی جبکہ اس نے کہا اس میں شک نہیں کہ حضرت سفورہ کی نسبت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بہت درست ہے حضرت سفورہ کی دوسری بہن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کنویں پر ملی تھی شرفیہ تھا اس کے علاوہ حضرت سفورہ کی پانچ بہنیں تھیں اور تھیں جیسا کہ تو سے ثابت ہے مگر ان کا نام نہ معلوم ہو سکا اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آمین ثم آمین